حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کے استعمال سے منع فرمایا اللہ یہ کہ وہ بکھرا ہوا ہو ابو عبد الرحمن یعنی امام نسائی رحمہ اللہ نے کہا کہ نظر ابن شمیل کی حدیث زیادہ درست ہے سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو تریسٹھ